سورت المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی یہ ہے تہترویں سورت تو اٹھائیس سورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی اور پھر چودہ اور تو گویا کہ پینتیس صورتیں جو ہیں کیونکہ ایک سو چودہ ہے کل صورتیں یہ جو بھی آئیں گی اب چھتیس صورتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں جل مزمل یا یوہل مدثر بالکل ایک طرح سے انداز یا یوہل مزمل اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو آپ آؤنا و ام اللہ خلیلا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجیے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر سب نے سنی ہوگی من قام رمضان ایمان و احتسابن اور وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا تراوی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء وشا سب ملا کے ڈیڑھ گھنٹے میں ہو کے آ گئے قیام اللیل کا نصاب یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے کسی چلانی ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو جو ہر سال ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کچھ سیر کر کے لیے چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی قیام الحل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوں گے راتوں کو جاگے یا خبل لہل اللہ کلیلہ کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے نصف ہوں آدھا اس کا اب ان کچھ دن ہو کلیلہ یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی اور اسی ڈالے ہیں یا اس میں بڑھائیے یعنی دو تہائی ورتل قرآن ترتیلا اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام الحل کا تحجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا اب وہ تحجد کی نماز ہے وہ فتحجد بھی اس قرآن کے ساتھ تحجد یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں وہ وہ تحجد نہیں ہے قرآن کے ساتھ اس کے لیے قرآن یاد کرو رفر القرآن ترتیلا ترتیل کہتے ٹھہر ٹھہر کر ایک علت پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اناصل کی علیہ کا قول شکیلا ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے اس سورہ مبارکت میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وہی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور جو چوتھی وہی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاغذے پر اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے تیاری کیا ہے اگرچہ آپ پہلے سے میراج انسانیت پر فائز ہیں تاہم اس بارے نبوت اور سارے رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راتوں کو کھڑے رہے قرآن کو اپنے اندر جذب کرے ان ناشیت اللیل ہی اشد آشد وقت اقوام و قیلا یقین رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وہ اقوام وکیلا اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اطمینان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ان لکفل نہار سمحل طویلا دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے مصروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا کچھ نہ کچھ دور پیدا ہو گیا رات کو کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے مجپور اس مرم کا تو کر رہے تبدیلا اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ تمکور اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رہو بہت ہی اہم مقام ہے انڈیویجل سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے کوئی ساتھ نہیں آئے گا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں کچھ یہ ہر شخصی ایک انڈیویجولیٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ رب المشرق والمغرب وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخذ ہو وکیلا بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کار ساز بس میرا نام یق نا محجر ہوں جمیلا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں شاہد کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب واہجر ہوں بھجن جمیلا ان سے تعلق منقطع کیجیے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے کالو سلام علیحدہ بھی ہونا ہے میںاہل محمود جاہل کالو سلام خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے پھر وہی بات آگے گرمی مجھے چھوڑیے ضروری بلب تقزینہ ولیما چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے ولی انعامہ ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا اولاد دی بڑی سی جائیداد دے دی وہ محفل ہوں اور نبی ذرا نے کچھ دیر مہلت دیجیے جلدی نہ کیجیے بلا تاجل علیہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجیے محفل ہوں کلیلا آخری پارے میں بھی آ جائے گا صورت آئے محفل ہوں ام ہل ہوں رویدہ تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی انا و انکار ہمارے ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں آگ ہے وہ تامن غصہ ان اٹھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا زخون خون میں منہ ماریں گے وہ زامن علیمہ اور دردناک حساب ہے یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمہ جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں دیں گے ان کی رسید دراز کریں گے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال و کانت و کسیب مہیلا جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے دے ہوں جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ادھر سے ادھر یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا سودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا لا وجہ والا نہ کوئی پیڑ رہے گا نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور سیدھی چٹل زمین رسول دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے کما ارسل شاہدن علیکم شاہدن جو تم پر گواہ بنے گا یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا جی۔ کما ارس اللہ فرعون فرن رسول جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت ابو علیہ السلام فاقا فرعون رسول تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسا کی معصیت کی ان کا نافرمانی کی فاخذ نہ نہ ہوزم وبیلا تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ فرق تک تکون ان کا تو اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے پھر نہیں بچا قوم نو نہیں بچی قوم آج نہیں بچی قوم سمود نہیں بچی قوم شعیب نہیں بچی امورا صدوم کی بستیاں نہیں بسی تم کیسے بچ جاؤ گے تتقون ان کا فرک یجعل البلدان شیبا اس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا قیامت کا دن اس کے شدائد اس کی سختی اسما من فتح بھی آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے یعنی وہ سکولت سے سماواتے وہ وڑ وہ باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت وہ نہیں آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہرنٹ ہے اسماؤ من فتح بھی آسمان پھٹ جائے گا کان واد مفولا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا نہا دہی تذکرہ یقیناً یہ یاد دہانی ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے فمن شاہ تحد الا رب سبیلا تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے سیدھا راستہ ہے سراط مستقیم ہے آج ہی بسم اللہ کرو آج ہی توبت النسور کر کے گھروں میں داخل ہو اب یہ ہے انیس آیات لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں اور میں حیران ہوں کہ تفاصیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی اتفاقاً ہے علوم قرآن ایک بہت بڑی موٹی کتاب ہے علی خان تھی علوم قرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا ایک بھی دیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے کوئی کہتا ہے یہ آٹھ مہینے کے بعد آیت آ گئی قیام اللیل کا حکم جو آٹھ مہینے کے بعد ختم ہو گیا کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک سال کے بعد آئی کوئی کہتا سولہ ماہ بعد آئی کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے کوئی کہتا گیارہ سال کے بعد وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر مختلف آرا کیوں ہے تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آج شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ان کا ربا کا یاد اے کا آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور رات اور رات کا تہائی حصہ بتائے فتم من الزین مارک اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اللہ قدر اللہ اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی لہذا علم علم المسو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے فتح باہر تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فکر و مات قرآن تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے میسر ہوا کرے یسر آسان اتنا رات کو پڑھ لیا کرو علمان کا اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گیا یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم ایک تہائی اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا دو تہائی پابندی ختم ہو گئی جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ پکڑا و ماتے اسلام قرآن بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل القبل نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت اس حصے پر ہے آلے مان سا یقون مر اللہ کے علم ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام منڈین وہ آخرو نا جب ربونا فل جب تم فضل اللہ اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں وہ آخرا یوکا کے لو ری سب لہٰ اب یا تو یہ حصہ بدلی ہو سکتا ہے جس میں لفظ کا ذکر آ رہا ہے یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل اور وہ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں کتاب کریں گے جب کتاب کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہے رات کھڑے رہا تو ممکن نہیں ہوگا فکر ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو وہ عقیم اس و آت اس اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن گیارہ میں جبکہ معراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو قائم یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام الین کا رمضان کا معاملہ مستقل رکھ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شاہ رمضان فی قرآن یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام الین ہے جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جا اللہ قیامہ ہوں فریض قیام لینی قتم وہ اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرق کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مزدور ہے اینٹ چار رکھنا ہوگا اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں دے گے تیار نہیں ہوں گے سر و گرم کشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا وہ اللہ ہو سیام ہو فریدتوں سیام تب ہوا یہ آپ کی برسی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے چلے ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر سے سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ ابد الفیز بردیل فیزر جو بھی کاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف اجتماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے ان کی اپنی زبان ہے زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی نی تو مسلح واقیم واقع آپ اور اقرض اللہ قرض حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دو بما تو قدم الفظ من بن اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجو گے تجھے دو عند اللہ اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس کس حال میں ہوا خیرن جو بہتر ہوگا اس سے جس حال میں تو تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتواں گنا ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وہ آزما اجرا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا وہ مال تو دے گا تمہیں سات سو گنا کر کے لوٹا کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تفر اللہ اور استفار کرو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور اور رحیم ہے بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے بارک اللہ علی و القرآن عظیم و نفا ع ویات بلایات و ذکر حکیم